اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑی جائیں تو تکبر کرتا ہوا جیسی انہینس نہ ہی ناؤ جیسی اس کے کانوہے میں ٹینٹ روئی کا پھایا ہے تو اسے دردناک عذاب کا مجدہ دو